سلمہ بن کہیل نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ قرض تھا وہ شخص تقاضا کرنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ادا کر دو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس عمر کا اونٹ تلاش کیا لیکن نہیں ملا البتہ اس سے زیادہ عمر کا مل سکا آپ نے فرمایا کہ یہی انہیں دے دو اس پر اس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پورا پورا حق دے دیا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورا بدلہ دے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض وغیرہ کو پوری طرح ادا کر دیتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو پانچ